حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سنان بن سلامہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس کی ماں فرض حج کیے بغیر فوت ہو گئی ہے اگر وہ عورت اپنی ماں کی طرف سے حج کر لے تو وہ اسے کفایت کر جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کی ماں کے ذمہ قرض ہوتا اور وہ عورت اس کی طرف سے ادا کر دیتی تو کیا اسے کفایت نہ کرتا اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے حج کرے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چونتیس